اس دن کا دھیان رکھو جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے تومار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کریں گے یہ ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنے کا ہم نے ذمہ لیا ہے ہمیں یقیناً یہ کام کرنا ہے